رسول سلم لبی بمبتے باقی کی وحشت دل سے جائے خیر سے ہوتے وحشت دل سے جائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھرائے خیر سے دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے یا رسول اللہ دل میں حسرت کوئی باقی رہنا جائے خیر سے راہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے میرے دن پھر جائیں رب شب وہ آئے خیر سے میرے دن پھر جائے ش آئے خیر سے دل میں جب ماہی مدینہ گھر بنائے خیر سے دل میں جب ماہے مدینہ گھر بنائے خیر سے رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے قبر میں جب ان کی پلت جگمگائے خیر سے قبر میں جب ان کی پلت جگمگائے خیر سے قبر میں جب ان کی پلڑ جگمگائے خیر سے ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے خیر کے طالب کہاں گے جائے خیر سے وہ خرا میں ناز فرما جو پائے خیر سے وہ خرو میں ناز فرما اے جو پائے خیر سے کیا بیاں ہو زندگی وہ دل جو پائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھرائے خیر سے میں مدینے کو چلوں ہم مدینے کو چلے وہ دن پھرائے خیر سے انتظار ان سے کہے ہے بازبان چشم نم ان انتظار ان سے کہے ہے چش چشم نم کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے رنج و غم ہو بے نشان آئے بہار بے خزاں میرے دل میں باغ جانا کی ہوائے خیر سے میرے دل میں باغ جانا کی ہوائے خیر سے اس طرف بھی دو قدم جلوے خرام ناز کے اس طرف بھی دو قدم جلوے خرام ناز کے رہ گزر میں ہم بھی ہیں آنکھیں بچھائے خیر سے رہ گزر میں ہم بھی ہیں آنکھیں بچھائے خیر سے نجدیوں کی چیرا دستی یا الہی تاب نجدیوں کی چیر دستی یا الہی تاب یہ بلائے نجدیاں یہ بلائے نج دیا فیبا سے جائے خیر سے یہ بلائے نج دیا فیبا سے جائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت پی بال جھانک آنکھوں میں ان کی حسرت پہ بالیے ظاہر پہ آئے پی بالائے خیر سے ظاہر پے بازی آئے بالا خیر سے زندہ باد روئے باغ پہ با زندہ باد زندہ یار رجوئے باغ پہ با زندہ باد تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے ہو مجھے سیر گل مدینہ یوں نصیب میں بہاروں میں ملوں خود کو گمائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے راہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے گوش بر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر گوش بر خود سی بھی اس کے گیت پر باغ میں جب اختر گنگنائے خیر سے باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے کب مدینے میں چلوں کب تو